بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بیان کی تھی کہ انبیاء علیہ صلاحت والسلام جو دعوت دیا کرتے ہیں ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ان کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے اور اس سلسلے میں انہوں نے تین احادیث کا ذکر کیا اور ایک یہ حدیث بھی لائے کہ جیسے کسی نے دعوت دی کہ تم ہمارے یہاں آؤ کھانا کھاؤ دسترخوان بچھایا اور اس دسترخوان کی دعوت کو جس نے قبول کیا وہ آیا اس نے کھا لیا اور نہیں آیا اس نے اس دعوت کو گویا کے رد کر دیا شاطر محمد اللہ اس کے بعد جو حدیث لائے ہیں تیسری دو کی تو تصویر گزر چکی اور تیسری حدیث وہ جو لائے ہیں وہ مسلم کی روایت ہے اور پوری روایت یہ ہے کہ روایت ابو ذر وفاری رضی اللہ عنہ کی ہے اور ابو ذر وفاری رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی قدر صحابہ کے رام رضی اللہ میں اور مسائل تھے پیسے کی جو تقسیم تھی ذاتی نوعیت جو تھی اس میں ان کا پہلے نظر باقی صحابہ کے رضی اللہ عنہ سے مختلف تھا اور وہ اس بات کے قائل تھے کہ پیسہ جمع نہیں رکھنا چاہیے اور اسے راہ خرچ کرتے رہنا چاہیے اور مستد احمد کی اس روایت سے بھی ان کے مسلک کی ایک طرح تعین ہوتی ہے کہ عبداللہ عمر رضی اللہ نے کہا کہ جو مال ضروریات زندگی سے بچ جاتا تھا ہم اس میں اپنا کوئی حصہ نہیں سمجھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہی ایسی کہ جتنے بھی مال ہیں انہیں خرچ کرتے رہو دیتے رہو اسی لیے قرآن کریم میں یہ آیا ہے سورہ طلاق میں بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے خرچ کرنے کا اتنا زیادہ حکم دیا کہ آپ نے کہا کہ مال کو اس وقت بھی خرچ کرو جب تم خود تندرستی میں مبتلا ہو جاؤ اور یہ ایک عجیب استعمال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس کو جس انسان کا رزق تنگ کر دیا جائے ناپ دیا جائے تنگ بھی نہیں بلکہ ترجمہ یہ کرنا چاہیے کہ جس انسان کا رزق محدود کر دیا جائے معاف طول کے ذریعے دیا جائے فرض چاہیے کہ وہ خرچ کرے مما آتا اللہ جو کچھ اللہ نے اسے دیا ہے سید آئیر اللہ اس تنگی کے بعد آسانی کر دے گا اوپر سے جو ذکر چلا آ رہا ہے وہ یہ کہ تم اپنے بچوں کو دودھ پلاؤ تو والد ذمہ دار ہے دودھ پلانے کا ماں اگر یہ کہتی ہے بچے کی کہ میں اس پہ اجرت دوں گی تو وہ لے سکتی ہے پھر اگر ماں سے اجرت طے نہیں ہوتی زیادہ پیسے کی طلب کرتی ہے تو دودھ پلائی کے لیے کسی عورت کو رکھ اور اس کے ساتھ طے کرو اور اسے اجرت دے دو اور وہ کتنے پیسے لے اللہ تعالی نے وہاں پر کہا ہے کہ جس کی مبنی ممی روزی ہو اسے چاہیے کہ اپنے اولاد کے لیے بھی اس میں سے خرچ کرے اور جس کا رزق معاف طور کے ہم دیتے ہیں پھر سید اللہ اقبال اللہ اس کے لیے تنگی کے بعد آسانی پیدا کر دیتے ہیں یہ تو مفسرین نے لکھا اور ایسے اس نے اس میں ایک اور بات بھی لکھی انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ اللہ تعالی نے حکم نہیں ہی خبر دی حکم تو یہ تھا کہ خرچ کرو اور خبر یہ ہوگی اگر تم تنگی کی حالت میں خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اور رزق دے دے گا رزق کی جو تنگی تھی وہ دور ہو جائے گی اور خدا آسان پیدا کر دے گا تو وہ اس کو خبر کے معنی میں دیتے ہیں لیکن یہ ہے بڑی مشکل بات کہ انسان کے پاس پیسے محدود ہوں پھر اس کے باوجود اللہ کی راہ میں خرچ کر دے اور فائدہ بھی بہت ہے تزکیہ ہو جاتا ہے وسطی جن القلی افوا اللہ کی یوتی معلوم کا اور خدا جہنم سے اس شخص کو بالکل پرے کرے گا محفوظ رکھے گا جس شخص نے مال خرچ کیا اپنے نفس کی پاکستی کے لیے آئے تو حضرت کر اس کے نام کے بارے میں نازل دلی نا اور یہ واحد آدمی ایسے ہیں حضرت رضی اللہ پورے صحابہ کے نام رضی عنہ میں خدا نے جلد استعمال کیا لیے نہیں وما من مال اس پر اس شخص پہ کسی ایک آدمی کا احسان نہیں ہے کہ اس کے بدلے میں مال پر جا کے خرچ کرے کر رضبکر بھی اللہ کے کسی کا احسان ہوتا اور وہ مال پر جا کے خرچ کرتے تو یہ تاریخ ابھی سچے گا آتا کہ رفل رضی اللہ پہ فلاں نے اتنا خرچ کیا تھا لہٰذا انہوں نے مال کا جواب مال سے دیا قرآن نے کہا کیوں ہے اس لیے کہا ہے کہ اس بے دن میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل صلی اللہ علیہ وسلم سمیت کسی ایک شخص کا اس پہ احسان نہیں ہے یہ ضرور اللہ کی بہت بڑی ہے اللہ نے کہا ہے کہ کسی ایک شخص کا ان پر احسان نہیں ہے کہ ان کا ملنے نعمت اس پہ احسان تو اس بار اس کو پیدائ اس کو کہو گے کہ اسلام میں کس کا ایسا کسی کا نہیں مال کے معاملے میں صرف مال کے معاملے میں حضرت وکر رضی اللہ کا احسان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو مال خرچ کرتے رہے ہمیشہ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بات سے رہے کا سب کے احسانات کا بدلا ہو گیا سوائے وکر رضی اللہ کے تو وہ کیوں تھا اسی لیے قرآن نے کہا ہمارے ہم کے جن دونوں ملنے مت تو یہ تعلیم تھی کہ کس طرح خرچ کرتے کے کام کرتے اور قرآن نے پھر اسی لیے کہہ دیا کہ لا جب کبھی من کو من من من قبل ہوگا تم نے جو قطع مکہ سے پہلے خرچ کرتا رہا ہے اور لڑائی کرتا رہا جہاد اللہ راہ میں فتح مکہ کے بعد اس نے مال خرچ کیا اور جہاد کیا یہ دونوں برابر نہیں اتنا فرق پڑ گیا فتح مکہ سے تو سوچنا چاہیے کہ اگر علی رضی اللہ ہو تو رضی اللہ کتنا فرق پڑ جائے گا خود آخر اپنا مال خرچ کرتے رہے وہ خرچ کرتے رہے اگر صلاح خرچ کرتے رہے تو ایک جو لینے والا ہے اور ایک جو لینے والا دونوں کا سیحت میں یہ نفس سے یہ بات ثابت ہے علیت اللہ پہ کہ اللہ نے خود معیار مقرر کر دیا ہے کہ تم میں سے کوئی یہ بتائے مکہ سے پہلے جہاد کرتا رہا ہے اس کے بعد اور پہلے خرچ کرتا ہے اور باغی برابر نہیں جہاد بھی سب برابر ہے بتائے مکہ سے پہلے بھی کیا بات نہیں کیا حضرت بکر بھی اللہ نے خلیل سے دان لیکن مال خرچ کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وفات تک مال حضرت بکر کے اللہ ہی کا خرچ کرتا کرتے ہیں وہ اسی لیے اقبال کا عام امن ناز پر مولا ہے وہ جو میرے آقا پہ سب سے زیادہ احسان کرنے والا تھا یعنی اس کو کر کے تو سب سے کفاشت کی اللہ کی جو روش تھی اس سے بات صحابہ کرام رضی اللہ کے اعتراض تھا اور وہ اتنی چیزیں ٹھیک ہو گئی فلطف الفاظ رضی اللہ کو ذوق تھا اور پہ سب سے نہیں ہوا کرتے ہیں نہ باقی صحابہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ وہ تھا جو تعلیم تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی لیے حضرت الفاری رضی اللہ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک طرف کو بھیج دیا تھا امیر مومنین طے کر سکتے حکومت چلانی تھی خلافت اور عرب یہ بنیادی طور پہ بڑی خوبیاں تھیں ہمارے یہاں ایک رجحان چلا رہا ہے کہ جو بیٹھتا ہے ان جاہلیت کے دور کے مشرقین کی مخالفت کرتا ہے یہ رب ایسے تھے ایسے تھے ماں بالکل تھے شیر تھا کفر تھا بہت چیزیں تھیں اس میں شبہ نہیں ہے لیکن آپ تک پوری دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ انہوں نے ان کو انہیں میں کیوں بھیجا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اور بھیجتے تھے وہ نہیں انہیں نے بھیجا ہے یہ کہ مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے مشرق اور مغرب کو دیکھا اور سوائے چند ہے کہ کتاب کے خدا کسی سے کچھ نہیں ہوا سب سے ناراض ہو اور پھر اللہ نے مرغوں کو دیکھا اور ان میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چیک دیے کہ ان میں اس وقت گئے گزرے دور میں بھی دنیا بھر میں سب سے زیادہ خوبیاں بھی رہ گئی تھی جو کسی قوم میں رہ گئی فضل رضی اللہ گئے عمرے کے تو شام ہو گئی مکہ مکرمہ ایسا تو نہیں تھا کہ ہوٹل ہوں پھر رات کا سر کر لیں انہوں نے کہا لوگوں تم میں سے کوئی اپنی مہمان نواز بھی نہیں ہے مہمانوں کی عزت کرنے والا بھی نہیں تو لوگ جمع ہو گئے انہوں نے کہا کہ کیا تم چاہتے ہو مکہ میں بہت چلی کھانا کھانا ہے رات رہی اور سب سے قریب یہ ہے یہاں چلے جاتے رضی اللہ کہتے ہیں میں نے جا کے دروازہ کٹایا اب یہ معاشرے کی بات ہے معاشرے میں کوئی بھی رسم و رواج ایک دم سے نہیں پیدا ہوتا ہے لگ جاتی معاشرے کے چال چلن ہوتا ہے سال ہر سال میں جا کر جت ہوتا ہے پھر انہوں نے دروازہ جب کٹایا تو اندر سے ایک باندی آئی اور اس نے منقع یہ انگور کچھ چھ ہاتھ میں لے کے آئی اور ذر رضی اللہ کے ہاتھ سے رکھنے لگی تو ذر رضی اللہ نے کہا کہ یہ کیا بات ہے تمہارا آپ کہاں ہے وہ سمجھ گئی اس نے دروازہ صاحب کو پوچھا بھی کسی سے یہ کیا تھا وہ آئی تھی لے کر یہ ربیب انگور یا منقع کس کی کہ یہ فقیر ہے دوں بھی چلا جائے تو جب انہوں نے لینے سے انکار کر دیا تو سمجھ کہ یہ مہمان ہے یہ معاشرے میں رسم تھی کوئی ذہانت کی بات نہیں اس کی بلکہ ایسی تو اندر ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ایک طرف ڈھیر لگا ہوا تھا اور روٹیوں کا اور ایک طرف بالکل ہر خوش گوشت رکھا ہوا ہے کھانے کے لیے اور ایک طرف دیکھا تو منقع رکھا ہوا ہے یہ منقع کیا کرتے تھے پانی میں بھگو لیتے تھے رات کو بھگو لیا چند گھنٹے پہلے بھگو لیا پھر اسے مر لیتے تھے پھر وہ شربت بن جاتا تھا پی لیتے تھے حضرت عمر سے پان بہت استعمال کرتے تھے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرماتے تھے تو یہ چیز تھی منقع میں وہ شربت ظاہر ہے کہ خالص بنتا تھا اور بہت اچھا ہے تو جب کھا چکے تو جو چیزیں پڑی ہوئی تھی اس نے کہا یہ یہ بھی لے جاؤ بھی معلوم انہوں نے لیا یا نہیں لیا لیکن ابوزہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اٹھا تو انہوں نے کہا ادھر سے جانا نہیں ہے جانا تو اس دروازے سے یہاں سے آنا ہوتا ہے اس تو میں باہر نکلا تو اونٹ ہی اونٹ کھڑے اور کہتے ہیں میں نے دیکھا جو آدمی کھانے پر ابھار رہا تھا مالک حویلی کا تو بیٹھا ہوا تھا چار بھائی اور جو بھی کھا رہا تھا اس کے کہا اور کھاؤ اور کھاؤ تو کہتے میں جب نکلا کے دروازے تو معمول ادھر نہیں تھی اتنی زیادہ میں یہ کیا ہے انہوں نے کہا جو کچھ کھا کے آئے نا یہ اسی مقصد کے لیے مہمان نوازی کے لیے تو کہتے ہیں میں نے اسے دیکھا تو وہ آخر تھا مہنگا تھا اور بہت خوبصورت اور سیاہ ڈبا اس نے اوڑا ہوا پہ بیٹھا ہوا سردار لگتا تھا تو میں نے پوچھا یہ کون ہے انہوں نے کہا کہ وہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کی سوتےلی ماں کو جو نکاح کا پیغام بھیجا تھا یہ ایسے ہی نہیں تھا ان سب لوگوں کے تعلقات وہ لڑائیاں وہ چیزیں وہ ایک وجہ سے تھی اگر اللہ کو دادا لگائیں عہد میں آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑ رہے ہیں اور عہد کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بھیج رہے ہیں وہ ادھر سے ادھر بھیج رہے ہیں کیونکہ پنجاب کی لڑائی تھوڑی تھی <laughs> ایک بار ہو گئی تو سارے اس کی واہ ماں بھی ایسی اس کی بہن بھی اس کے بھائی بھی سارے ایسے ایسے ایسی بات تھی ایک نظریہ تھا اس پہ لڑنا تھا بلکہ اس کے علاوہ اپنے آپس کے تعلقات بہت اچھے تھے یہ ہارے اتنے کی شام تھے یہ امر اتنے کی شام ہو کے سگے بھائی اتنا کھلاتے تھے اتنا کھلاتے تھے لوگوں کو صاف باندھ کے دیتے تھے کہ یہ لے جاؤ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو کتنی قدر کی لوگوں نے جا کے مدینہ نورا اللہ رضی اللہ نے کہا کہ اللہ کے رسول حارث کو اتنا خلاف ہے آپ کے حارث کے کیا گے حارث خود بھی سردار ہے اس کا باپ بھی سردار تھا بہت بڑا آدمی تھا میں کاش کے اسلام قبول کر لیتا یہ بجار کے باپ بھی کی رسول اللہ کا اپنے زمانے کا اور یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں پچھلی مرتبہ کیا تھا کہ اس نے پیغام ایک عورت کو نکالتا تو یہ وہی شخص اتنے بڑے لوگ تھے اپنے اعتبار سے مال خرچ کرتے تھے حضرت فاطر کی امتحان میں مل گئی تھی وہ کہتے تھے خرچ کرو اللہ کی بہت خرچ کرو اور پھر وہ اس کے پیچھے کہ مساوات رہے سب لوگ اکٹھے رہے ایسی چیزیں ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حضرت رضی اللہ سے ایک بات کی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اس بات کو اپنے استدلال میں لائے بات کیا اشارہ کروائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعودہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے کہ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما میرے بندو میں نے ظلم اپنی جان پر حرام کر دیا ہے اور میں تمہارے درمیان اسے حرام کرتا ہوں فلا تظالموا آپس میں ظلم نہ کرنا ظلم لغت کے اعتبار سے کسی چیز کو اس کے مقام پر نہ رکھنا اور شرح کے اعتبار سے کسی شخص کی کسی چیز کی حقوق کی وہ ادائیگی نہ کرنا جو حق اس پہ اللہ نے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرا دیا شریعت نے لازم کرا دی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ظلم کو حرام کیا آپ اس میں ظلم نہ کیا کرو جس چیز کو اللہ نے اپنے لیے پسند نہیں کیا اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے بھی پسند نہیں کیا لیکن احادیث میں آیا ہے کہ قیامت کے قرب میں ظلم عام ہو جائے گا اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جھوٹ عام ہو جائے گا اور اسی لیے رسول لنگ للاتا اب تک اب تک قیامت کے قریب میں جو شخص زبان کا جتنا سچا ہوگا اس کے خواب اتنی سچے ہوں گے یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی بہت زیادہ خوبیاں آ گئی بلکہ زبان کا سچا ہے تو تاریخ کی ہر طرف ہوگی نہ ہر طرف چھوٹ آ گیا تو یہ ایک سچ بولنے والا جو تھا اس کی روشنی بڑھ گئی یہ زیادہ سچ بولنے والا ہو جائے گا اس کے خواب بھی ایسے سچے ہو جائیں گے یا بات ہی میرے بندوں پلوں تم غور تم سب کے سب گمراہ ہو اللہ ہوں سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دے دوں پتہ دوں کو جب وہ مجھ سے ہدایت مانگو میں ہدایت دیتا ہوں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ساری انسانیت ظلم اور ساری انسانیت گمراہی میں ہے پر اللہ اس سے ہدایت دیتے اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ظلم نہ کرو یہ بھی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے استدلال کر رہے ہیں کہ بہت بڑا مسئلہ ہے جو جب اللہ نے اس کے بعد کی عبارت میں آ رہا ہے اس کی حدیث کا تعلق اس حدیث کے ان الفاظ کا تعلق اس سے بنتا ہے کہ اللہ نے کہا سستا دوں مجھ سے ہدایت مانگو آپ کی میں تمہیں ہدایت دوں یہی بات ہی میرے بندو کل کم تو تم سب کے سب جو جاڑے ہو بھوکے ہو اللہ من اسام تو ہو سوائے اس کے جس کو میں کھانا کھلا دوں بس تفریح مجھ سے کھانا طلب کرو اب تو میں تمہیں کھانا دوں گی کئی بات ہی میرے بندو کل حکم آ تم سب سب ننگے ہو بلا جس کو میں کپڑے پہنا دوں فس تک سونی مجھ سے کپڑوں کو مانگو میں تمہیں کپڑے پہناؤں گا یا عبادی میرے بندو ان دکھتے گن بلائی بننا تم رات اور دن خطائیں کرتے ہو وہ نہ اور پھر جمیان اور میں سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں پر مجھ سے معافی مانگو اب پھر لگوں میں تمہیں معاف کر دوں یہ ساری جملے ہیں تو اس کی شرح بہت لکھی لیکن چونکہ ہمارا اس وقت موضوع نہیں ہے اس کی شرح بھی نہیں ایسے ترجمے کر ترجمے کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ساری چیزیں در حقیقت پلٹ کے اسی کی طرف جاتی ہیں تقدیر نہیں ہے خیر اور شر دونوں اللہ جانے انسان اپنے آغاز کا کاسب ہے خالق نہیں اللہ کی تقدیر ہے نافذ ہوتی ہے خیر نہیں شرمے بھی اس لیے بتایا کہ تمہیں کوئی چیز چاہیے ہمارے سامنے ہاتھ پھیلاؤ اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات آئی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ عبادی انکم لن تبلغوا غفغی فتضرونی میرے بندو کوئی چیز کوئی ایسی بات نہیں ہے تم میری میرا کوئی نقصان نہیں کر سکتے کہ تم اس تک پہنچ جاؤ بلاً نفلوں کو نہ پڑی اور نہ ہی تم میرا کوئی فائدہ کر سکتے ہو قدم پڑوں گی کہ تم مجھے کوئی نفع پہنچاؤ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے اوساف اجسام کے نقصان پہنچائے کوئی جسم ہو کوئی چیز ہو نا اس کو نقصان پہنچائے کسی چیز کی ہر ہو اسے سے کوئی نفع پہنچائے اللہ تعالیٰ بغیر حدود کے ہے اللہ کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر جہد کے ہے بغیر سم کے ہے اللہ بغیر کسی جگہ کے موجود ہے اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کو کسی جگہ میں مقیت مانے بند مانے مطلب یہ کہ اللہ آسمان میں اللہ زمین میں ہے تو یہ کہنے میں وہ کہا بار اللہ میں لکھا ہے تو کفر کا بے حساب کرتا اس لیے کہ اس نے اللہ کے لیے جگہ کو محسوس کر دیا وہ کہتے ہیں بس اللہ ہے اور بغیر جگہ کے ہے قرآن کریم میں دونوں طرف کی ہیں اللہ تعالیٰ کہنا تم من سما کیا تم اس سے ندر ہو گئے ہو بے خوف ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ اور اللہ میں نے اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ آسمان سے یہ چیزیں وہ نازل کرتا ہے ان آیات کو اور حدیث کو جواب کرتے ہیں تو ظاہری طور پر یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تو آسمان میں اور پھر اس کے برابر جو آیات آتی ہیں جب ان کو پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ زمین پہ ان ساری آیات کو اسلاف میں پڑھا اور انہوں نے اس پر فیصلہ جو لکھا نتیجے کے بعد میں انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں بھی زمین میں بھی دونوں جگہ اپنے متعلق جو اس کرتا ہے تو یہ ایسی چیزیں ہیں جنہیں پڑھ کر گزر جانا چاہیے اس کی بحث میں نہ پڑھو اللہ موجود ہے بغیر کسی جگہ کے بغیر کسی مکان ایک بزرگ تھے اور ان کے پاس ایک آدمی آیا شرائط اس پر آئیں رحمت اللہ علیہ کے لیکن یہ بات سب سے پہلے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہی تو ان کے پاس ایک آدمی آیا اس نے کہا حضرت قرض بہت زیادہ ہو گیا ہے اور ثقافت کے متعلق ان کا سنا تھا تو انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ دیکھو اللہ تعالیٰ کی سورت پیدا کر دے تھوڑی دیر میں بڑا آدمی وزیر امیر کو یا گیا اس نے کہا کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے تو انہوں نے کہا تم نے اس حدیث پر غور نہیں کیا جو علیہ السلام کے متعلق آئی ہے جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں یہ آیت پڑھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے صلی السلام پہ ترجیح نہ دوں اس نے کہا حضرت اس حدیث کا مجھے یونس علیہ صلاح السلام پہ ترجیح نہ دو اس بات سے کیا تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں تو مجھے گہرا تعلق اس کے پھر بتائیں کہنے کے بتاؤں تو اس وقت جب اس آدمی کا مستقبل ڈر کر اس نے کہا کتنا کیا مسئلہ کہ اتنا کر رہے ہیں یہ کون سی بات ہے جاؤ لانے میں سے پیسے لے لو میں قرضہ ادا کر میں دے دیتا ہوں قرضہ ادا ہو گیا تو انہوں نے کہا صلی صلاح علیہ السلام کی اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے ان پہ ترجیح نہ دو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کہیں یہ نہ سمجھنا کہ میں معراج میں جو گیا اور اللہ تعالیٰ کے یہاں جو حاضری ہوئی تو وہاں خدا زیادہ قریب تھا تر صلی صلاح سلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو خدا ان سے قریب نہیں تھا ان کے یہ ہے اس حدیث کا مطلب بڑا بہت خوشی ہوگا لیکن اصل میں یہ بات امام یہ رحمت اللہ نے جو اللہ نے حدیث میں سمجھ لی تھی اس میں سے ایک چیز تھی اور تین مرتبہ یہ واقعہ پیشہ ہے ایک مرتبہ آسمان میں ایک مرتبہ زمین میں اور ایک مرتبہ زمین کی بھی ہے آسمان میں معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور زمین پر السلام کے ساتھ اور زمین سے بھی نیچے تہنے سمندر کی یونس علیہ السلام کے ساتھ ان تینوں واقعات کو علم کلام کے افراد لکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تعالیٰ شاہ نے تینوں جگہ پر اپنے صلاح السلام کو نوازا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کی ایک جگہ پر مبیت ہے کہ اسی لیے یہ جو آسمان کی طرف اشارہ ہے اب خدا کے لیے کچھ نہ کچھ تو اشارہ ہونا تھا مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ آ رہے تھے کفر سے نکل کے اسلام میں اور ساری زندگیاں انہوں نے جسم میں گزاری تھی تجسیم میں کرے کافی سے کیا جا کر ایک شعر ہے اس کا ابتدائی حصہ یا بعد والا حصہ نہیں ڈالتے ہیں کہ جو شخص خانے میں رہا ہے ہمیشہ بتوں کو دیکھتا رہے کا میں جا کر کیا کرے یا تو کوئی سورت بھی وہ اللہ ہی اللہ ہے یا کوئی سورت نظر آتی ہے اور انسان ہے اس چیز کا کہ وہ جسم چاہتا ہے پتا چلے گی چیز اب ان کافروں کو مشرقوں کو جن کی ساری زندگی کسی نہ کسی چیز میں گزری ہے خدا کے جسمانی تصورات کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اتنا مشکل یہ مرحلہ تھا کہ آپ انہیں کیا کہتے کہ اللہ کا کوئی جسم نہیں تارا شانور موجود ہے بغیر مکان کے تمہاری اصل سے ماورا ہے یہ ساری چیزیں ہوتی تو نبوت کی دعوت بڑی مشکل ہو جاتی اس لیے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے اور اللہ نے ایسے الفاظ استعمال کیے جو برباد کسی طرح سے جسم پر دلالت کرتے ہیں جسم ہونا سمجھا جاتا ہے اصل یہ کہا کہ جو اللہ موقع تھی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے مثلاً یہ فرما دیا کہ وجہ ربی تیرے پر چہرہ یہ فرما دیا تو اب اللہ تعالیٰ کا چہرہ فرما دیا تو وہ کچھ نہ کچھ ایسے تصورات پیدا ہوتے ہیں نا کس طرح قریب لایا گیا اور نہ اگر ان کی زبان میں بات نہ کرتے کتاب و سنت میں تو دعوت پہ آ کر یہ وہ باتیں جس وجہ سے جسین کی چیزیں آئی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اللہ تعالیٰ سے جو کچھ روایت کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ لوگوں جتنی چیزیں تم جسمانی خواب تصور کرتے ہو اللہ ان سب سے کوئی والا ہے رہا ہے ابل رکھوں وہ آخر لوگوں کا تمہارے پچھلے اور اگلے اور جن جن سکوں تمہارے انسان اور جنات مل جائیں قانون اتنے نیک ہو جائیں جیسے کسی ایک میں تم سے کسی ایک آدمی کا دل کوئی ایک آدمی اس کا دل ماں زیادہ دار کبھی ملکی شعیب میری سلطنت میں میری کائنات میں ذرا برابر اضافہ نہیں ہو سکتا تم سب اتنے نیک ہو جاؤ تمہارے انسان بھی اور جن بھی مل جائیں اتنے نیک ہو جاؤ اور کائنات میں سب سے پاک آدمی کا دل یعنی اکثر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل جیسے سارے انسانوں اور جنوں کے دل ہو جائیں اللہ نے کہا میری سلطنت کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور میرے بندو تم سب کے سب جمع ہو جاؤ تمہارے پچھلے کپڑوں سے اٹھائیں تمہاری اگلی نسلیں بھی آ جائیں اور تمہارے انسان کی اور جنات بھی اور ایسے ہو جائیں جیسے بدترین آدمی بدھے جیسے پھر روم کوئی سمجھ لو تو مانا پر تو کبھی ملکی ان میری کائنات میں تم ذرہ برابر نقصان نہیں کر سکتے میں اتنا دینے آپ اور تمہارے سارے اگلے اور پچھلے کمروں سے بھی اٹھائیں یعنی اور جو آگے نسلیں ہیں وہ بھی انسان بھی اور جنات بھی اور وہ سب ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور میں ہر ایک کو کی منہ ماں مراد پوری کر دوں کا سبزہ کی کمی میرے پاس جو خزانے ہیں ان میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جیسے کوئی آدمی سوئی کو سمندر میں ڈبو کر نکال لے تو وہ دیکھے سمندر میں کیا کمی ہے ہر ایک کی خواہشات پوری کر دوں اسی لیے حدیث میں آیا نا کہ جو آخری آدمی ہوگا جنت میں جانے والا اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ کتنی جگہ چاہیے اور پھر وہ آ کے کہے گا کہ جنت میں تو جگہ ہے نہیں ہر چیز گے کتنی چاہیے تو کہے گا کہ پر دنیا پوری تو وہ کہے گا کہ اللہ تو رب العالمین ہے اور اس سے مذاق کرتا ہے رحب کا لفظ وہاں ہے اب یہ اللہ کا مذاق کہتا ہے کہ ایسی ہے جیسے اللہ نے فرما دیا بس ہم اس کی تفصیل نہیں جاتے اس لیے جو لوگ تفصیل اور قرآن کریم کی ترجمے کر رہے ہوتے ہیں نا پہلے باغ جا کر استاد بھی ہوئے صحیح طرح اس کو بھی ترجمہ نہیں کر پاتے کیونکہ انہوں نے صرف باپ کے مسئلے کو پڑھے ہی نہیں ہو اور پھر اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ اچھا جاؤ اور وہ جو دنیا تم چھوڑ کے آئے ہو تو آخری آدمی ہے بس اسے کہیں گے اس دنیا سے دس گنا بڑی دنیا تم دے گنا بڑی دنیا کا اتنا کچھ یہ چیزیں لگا کے ہونے پر دلیل ہیں اب سورج کو دیکھیں دنیا میں نظریہ یہی ہے کہ روشنی جو ہوتی ہے وہ کوئی چیز جلتی ہے پھر اس سے روشنی ہوتی ہے یہ سورج کروڑوں سال سے روشنی اور حرارت دے رہا ہے کیا چیزیں پھر جس میں چل رہی ہیں اور ہو رہا کوئی بھی چیز ہے کہ وہ جلے اور اس سے روشنی پیدا ہو ورنہ تو جس پوری کائنات کی اگر جل جائے تو کون کہہ سکتا ہے کہ اتنی روشنی مل جائے جتنی سورج میں یہ تو نہیں ہو سکتا تو اللہ تعالیٰ نے اس سورج میں ایسا سسٹم رکھا ہے کہ وہ سسٹم وہ چلاتا ہے اس سورج کو اور وہی چیز ہے جو اب انسانوں نے دریافت کیا ہے کہ آئی ایٹم اس کو توڑتے ہیں تو اس سے اتنی انرجی نکلتی ہے کہ وہ انرجی تباہ کر دیتی ہے چیزوں کو مسمار کر دیتی ہے سیکنڈ کے بھی مائکرو سیکنڈ میں جا کر شہر شہر تباہ ہو جاتے ہیں ایسا سسٹم سورج میں ہے جتنی چیزیں ہم توڑتے ہیں اگر فزکس بڑی ہو تو کہتے ہیں کیلے کے توڑنے سے جتنی انرجی نکلتی ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ اس ملک کو تباہ کر دینے کے کسی بڑے ملک کو تباہ کر دینے کے لیے کام الگا کیا چیز اسے توڑنا کیسے تو کہتے ہیں اس سے اتنی زیادہ چیزیں نکلتی ہیں اس کائنات میں اثر پڑتا ہے امریکہ میں کئی جگہ پر بچوں کو دکھایا کہ یہ دیکھو اسی طرح کا سورج میں نظام کا ہونا یہ کس طرح ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کا کوئی کرنے والا نہ ہو اللہ کے ہونے میں سے ہے ابھی ناسا نے ایک تصویر جاری کی ہے انٹرنیٹ وغیرہ پہ دیکھی جا سکتی ہے انہوں نے کہا ایسا سورج دریافت ہوا ہے جس کی روشنی ابھی تک زمین پر نہیں پہنچی اور وہ اسی لاکھ نوری سالوں کے فاصلے پر دیکھا ہے انہوں نے لائٹ ایئر اسی لاکھ اور اس موجودہ سورج سے انہوں نے لکھا ہے ستاسی لاکھ گنا بڑا سورج اب ستاسی لاکھ گنا بڑا سورج کو اس سورج سے وہ کیا چیز ہے خدا کی کائنات ہے اللہ نے کہا ہر ایک کو اتنا دے دیں جتنا وہ اپنے منہ سے مانگے انسان نے جن بھی تو ایسے ہی اس سے بھی کم ہے جتنا کوئی سوئی سمندر میں ڈبو کر نکال لے یا عبادی انما یا نما یا جن کو میں تمہاری طرف پھیر دیتا ہوں شاہ صاحب رحمت اللہ جو روایت لائے نا کہ انما یا انکم تو رد علیکم یہ بھی مسلم جی کے الفاظ ہیں دوسری جگہ ہیں ثم اوفیکم ایاها فمن وجد خيرا جو آدمی نیکی پائے اسے چاہیے کہ پلیاہ میں محمد اللہ اللہ کی حمد و ثنا کرے سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنا سب کچھ خدا کے پاس ہے کہ دنیا میں مصیبتیں کیوں عذاب کیوں تکالیف کیوں پریشانیاں کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا میرے بندو یہ تمہارے اعمال میں ان کو تمہاری طرف بھیج دیتا ہوں جیسے تم اعمال کرتے ہو ویسے تمہارے پاس تمہارے ساتھ سلوک ہوتے بہت شور کل شام کو مچا ہوا تھا صدر مملکت کے انتخاب سے رات کی بات نہیں ہوتی رہی ظاہر آج بھی ہوں گی کل بھی ہوں گی لوگ کرتے ہی ہوں گے مگر ایک دوست سے عرض کیا کہ انسانی زندگی کے جو اعمال ہیں معاشرے میں دیکھیں جھوٹ قتل غارت گری جھوٹے وعدے کرنا حسر گود یہ ساری کی ساری چیزیں جو قومی سطح پر پھیلی ہوئی ہیں اس کے بعد ایسی صدر مل چاہیے تو اور کیا ہوتا وہ مناسب حال ہے جو کچھ بھی ہو یہ سیاسی بات ہے کہ اس کو اختلاف ہو کو کوئی عرص نہیں کوئی شری بات ہو رہی ہے لیکن جو کچھ مجموعی اعتبار سے قوم کے امان ہے نا ان اعمال میں یہ ہونا چاہیے تھا یہ یہ تمہارے اعمال ہیں لوگوں جو میں تمہارے پاس بھیج دیتا ہوں تو میری طرف سے جب خیر ہوتا ہے کا فیصلہ ہوتا ہے تو آپ ہی کو چاہیے اللہ کی ہم کرے تعریف کرے اور جو اس کے علاوہ کوئی چیز بات ہے بنا جلو نسل تو وہ سوائے اپنی جان کے کسی اور کو برا نہ کرے جو اس کے علاوہ کوئی چیز دیکھے تو وہ اپنی جان کے علاوہ کسی کو برا نہ کرے مطلب یہ ہے کہ تم جتنے اچھے ہو جاؤ گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی چیزوں کو پاؤ گے اور اس کی مختصر قصہ بڑا صاف ستھرا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کریم میں کہا کہ صبح کی رحمت اللہ نے سے لکھا سب کا شافیہ بزرگ نے پوچھا کہ حضرت آدمی کو کیسے پتا چلے کہ وہ تقوا کے درجے تک پہنچ گیا سوال بڑا مشکل تھا کیونکہ آماد جو ہے تو کبھی بھی برے نہیں ہوتے تو انہوں نے کہا کہ جب تمہارے کام بغیر اسباب اور ذرائع کے ہونے لگے تو تم پھر اس وقت سمجھنا کہ تم تقوا کر پہنچ اور پھر قرآن کریم سے انہوں نے مثال دی انہوں نے کہا اللہ نے کہا کہ حضور پکڑو مٹھائی سلا اور اللہ اس کا رز اس کے کام وہاں سے کر دیتا ہے جہاں پہ اسے بہن و گمان بھی نہیں ہوتی اس کا مطلب ہے یہ آدمی تقوا کے درجے تک پہنچ گیا ہے اور یہ بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کوئی کام پڑ گیا کوئی ظاہر میں صورت نہیں ہے بازار گئے کوئی پرانا دوست مل کر اس نے کہا اچھا یہ اسلام کا اسلام کام ہے پتا چلا کہ میرے ہی کام تھا تو اس نے کہا کہ اچھا میں بھی کر دیتا ہوں آپ کا کام یہ کیا ہے یہ خدا سے ڈرنے کی ایک علامت ہے تنگی ہو گئی پیسہ نہیں تھا کچھ نہیں تھا اور کسی نے آپ کے تمہارا آخرکار کا قرضہ دینا تھا جی اپنے واپس لے لو یہ کیا ہے یہ تقوا کی وجہ سے ہے اللہ تعالیٰ کا قدر تو ہے ہی ہے یہ تقوا کی وجہ سے اس کے کام ایسے ہونے لگے کہ اس کے رحم و گمان میں بھی نہیں تو شاہ رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کا ایک جملہ نقل کیا یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب اور اللہ تعالی کی کتاب جو ہے وہ ایک ہی ہے اچھا آگے دیکھیے تو شرط رحمت اللہ علیہ نے یہاں پر دو مسئلے اور چھیڑے ایک تو یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ آمان میں حرام اور حلال ہونے کا جو فیصلہ ہے اس کا ایک اثر ہوتا ہے حرام پر عذاب ملے گا حرام پر جائز چیز کا ثواب ملے گا اور اس کے بارے میں دلائل مختلف ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح دلائل مختلف اس چیز کے بارے میں بھی ہیں کہ جو لوگ ایام جاہلیت میں مر گئے ان لوگوں کو عذاب دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا یہ بڑا گزارا مسئلہ اور کانٹوں بھرا مسئلہ کتاب میں بالکل ایسے ہی ہے دونوں طرف اتنے دلائے ہیں کہ فیصلہ کرنا کسی کے لیے دشوار ہے کہ کیا کہاں جائیں مسئلے میں ایک مسئلہ وقت تھوڑا ہے ایک مسئلہ ہم سے کرتے ہیں سوال یہ ہے کہ دنیا میں کئی ایک لوگ ایسے ہیں جو پہاڑوں کی چوٹیوں پر رہتے ہیں کئی ایک ایسے ہیں جو کسی ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں بھی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں پہنچی یہ مر گئی کفر پہ مر گئی ان کا کیا ہوگا آپ آج سے پچاس سال پیچھے چلے جائیں زیادہ پیچھے پچاس سال تو پچاس سال پہلے یہ کون سا ٹیلیفون پہ اتنا بڑا نظام تھا اور انٹرنیٹ کا نظام تھا خط لکھتے تھے کئی ہفتے میں ملتا تھا لندن بات کرنی ہوتی تھی تو ہفتہ پہلے بکنگ کرانی پڑتی تھی کہ بکنگ جی کرا دو تو پھر وہاں سے ٹیلیفون آئے گا ہم ملائیں گے ساری پچاس سال کی اور اس سے پہلے جو کائنات میں گزرے اور پھر اس سے بھی پیچھے چلے جائیں تو دو علیہ صلاحلام کے درمیان ایسا زمانہ جب پہلے نبی کی تعلیمات ختم ہو گئی اور دوسری نبی علیہ سلط السلام ابھی آئے نہیں تھے اس زمانے میں جو کافی مر گئے کیا ہوگا سب سے بڑا یہ فطرت کا زمانہ فطرت کا زمانہ کون تھا ایک نبی علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کی تعلیمات ختم ہو گئی بس تھوڑی بہت رہ گئی اور دوسرے نبی علیہ السلام آئے گی یہ جو درمیان کا وقفہ آیا یہ جو پیریڈ ہے اسے فطرت کا زمانہ ہے اس فطرت کے زمانے میں جو کافی مرے ان کا کیا ہوگا اور اسی پہ آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا کیا ہوگا جو کچھ بھی ہو اس مسئلے میں بحث کرنی نہیں چاہیے موسم عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ موقف سیکھا بہت اچھا سیکھا یہ جو فکر اکبر میں آیا ہے نا کہ ماتا کفر کہ دونوں کا انتقال کفر پہ ہوا امام کا رحمۃ اللہ علیہ کی روایت یہ ہے تو اس پہ علامہ صاحب نے کو ثابت کیا ہے لکھا ہے وہ کہتے ہیں اصل میں یہ عبارت یہ تھی جو میں نے دیکھی ہے خود نسخوں میں کہ ماں ماتا کفر یہ دونوں کفر پہ نہیں مرے حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کا استعمال کفر پہ نہیں ہوا تو جو قاتل لکھنے والا تھا اس نے کہا یہ ماں کا لفظ دو مرتبہ لکھا گیا ہے یہ غلطی ہو گئی ہوگی کسی سے تو اس نے ایک لفظ اپنے باپ سے اڑا تو وغیرہ اصل عبادت کی تھی کہ ماں آتا اگر دونوں کے انتقال کو کرتے نہیں ہوا خیر اس میں یہ چیز کی آزاد ہے پھر اسی طرح عبد المطلیف کا بھی آ جاتا ہے عبد المطلف جو ہیں وہ ساتویں صدی کی بہت بڑی شخصیت ان کے والد ہاشم یہ کوئی معمولی لوگ تھوڑے ہی تھے ہاشم کا آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ مکہ مقدمہ پہ وہ جانتے تھے کہ سیاسی طور پر اٹلی والوں کی نگاہ ہے کہ مکہ مکرمہ پہ قبضہ کر لیں پچھلی اور فرانس ان لوگوں کو آسان آنا آسان ہوتا تھا نا کیونکہ فرانس سمندر کے ایک کنارے پہ وہ بیروت سامنے لبنان سامنے سری بھی جنگیں اسی طرح ہوتی رہی اور اٹلی والوں کو بھی آسان تھا وہ جدہ آ جاتے تھے بیت اللہ جو بنا ہے تو جدہ پہ آ کر ایک جہاز ٹکرایا اور تباہ ہو گیا تو مکہ والوں کو خبر ہوئی کہ یہاں پر ایک جہاز ٹکرایا ہے اور لکڑیاں لکڑی کا جہاز ہوتا تھا اب بھی ہوتا ہے تو وہ گئے سمندری جہاز کو انہوں نے خرید لیا اور وہ جو لکڑی تھی وہ لا کر بیت اللہ کی تعمیر میں استعمال کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض جگہ پر اس طرح اشارہ فرمایا کیونکہ آپ کی عمر کوئی پینتیس برس کی تھی جب بیت اللہ کی تعمیر ہوئی تو اہل مکہ نے اٹلی کے جہاز سے لکڑی لی تھی اور بیت اللہ کی تعمیر کی تھی تو اسی والوں کے لیے بھی تھا وہ چاہتے تھے کہ مکہ مکرمہ قبضہ ہو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ سے نکالے مکہ کے موقع پہ تو آپ نے سارے بتوں کے توڑنے کا حکم دیا سوائے ریسا اور اس کے زمین کے یہ بھی ایک بحث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کیوں نہیں جڑوایا تھا لکھا ہے کتابوں وغیرہ اور دوسری طرف ایران والے یہ چاہتے تھے کہ بیت اللہ پہ قبضہ ہو جائے ہاشم جو تھے ساری سیاسی چاروں کو سمجھتے تھے انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور جا کر اس سے کہا کہ تم ہمیں یہ لکھ دو اٹلی والے سے روم کے بادشاہ سے اسے کہا یہ ہمیں لکھ دو کہ ہم سب کا مقدمہ والے جب تجارت کے لیے تمہاری منڈیوں میں آئیں شار بائی سردی اور گرمی کا فخر لانگانہ مقابلہ ہم نے تم پہ احسان کیا اس میں جب تمہاری منڈیوں میں آئے تو تم ہمیں ٹیکس دو اور جب تم ہماری منڈی میں آؤ باہر میں اور ان علاقوں میں ہم تم سے ٹیکس لیں گے لکھوالا ہے اور بڑی چھوٹ تھی اور پھر ایران سے بھی لکھوالا تو لوگوں نے کہا یہ ایسا آدمی ہے کہ اس نے دو بین الاقوامی جو طاقتیں ہیں پسند کی جاتی ہیں دونوں سے اپنے کیے ٹیکس میں ایکٹینشن لے لی تو ہاشم بہت بڑی شخصیت ہے اس سندی کی اور بیٹے یہ سب لوگ بڑے تھے تو ان لوگوں کو کیا ہوا ایک بات ہے یہ سوال جواب کا یہ ہے کہ اسی طرح بلکہ اس سوال کو غلط مزید پھیلا لوں ہمارے زمانے میں ایک بچہ جاپان میں پیدا ہوا چین میں پیدا ہوا ہوتے ہیں کی ہزاروں ہوتے ہیں لاکھوں ہوتے ہیں سولہ سال کی عمر میں مر گیا واجب ہو گیا اسلام کا کوئی پیغام اس تک پہنچا نہیں اب اس کا نہیں کرتے تو اس پہ کو کہا یہ کہتے ہیں ہنکیوں میں دو روز ہیں ایک مطلب باقی سارے ائما کے ساتھ باقی ائما اور آناف کو ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جب تک ان کے پاس شریعت کا پیغام نہیں پہنچا یہ لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے جو انسانوں کے ایک دوسرے کے ساتھ حقوق لباس جو ضائع کیے ہیں اس کی سزا بھگت نہیں ہے لیکن جو انہوں نے خدا کا کوئی حق ظاہر نہیں کیا حقوق لباس کو ظاہر نہیں کیا اس انسان کو کیوں جہنم میں پھینکے اس لیے کہ اس حکومت میں تھا تو اس کے بعد شریعت کا پیغام نہیں پہنچا ہاں، نے پوری جماعت اس طرف گئی اور شاہ عبدالعزیز صاحب احمد اللہ نے شاہ احمد اللہ جب اللہ نے آگے کچھ مستقل بحث کی ہے اور شاہ صاحب احمد اللہ نے کہتے ہیں خود ان کی اپنی زبان میں نہیں پہنچا تو بھی ان کے لیے پیغام دیتا ہے ایک آدمی چینی چین میں پیدا ہوا ہے جاپان میں اس کے سامنے اب سارا قرآن بھی پڑھ دیجیے اس سے کیا وہ کہے گا کوئی چیز جو سمجھ نہیں آ رہی میں اس کا کیا کروں اور دوسرا گروہ اپنا میں بھی یہ کہتا ہے کہ انہیں میں پھینکا جائے گا کیونکہ وہ کام دیکھتے اگر پہلے گروہ کی طرف دیکھیں جو کہتے ہیں جہنم میں کم سے کم نہیں جائیں گے تو کروڑوں اربوں افراد نکل جاتے ہیں اور اگر پہلے گروہ کی طرف دیکھیں جو یہ ہیں جو کہتے ہیں جائیں گے وہ کہتے ہیں اتنا قائل ہونا چاہیے بس اتنا پتا ہونا چاہیے اس کائنات کو کوئی پیدا کرنے والا ہے اور اس بات کو جاننے کے لیے نبوت ضروری نہیں عقل بھی کافی عقل سے آپ بھی کام لے تو کافی کائنات کا اوتار چڑھاؤ یہ ساری چیزیں دیکھ کے اتنا سمجھ جاتا ہے اور شاعرہ اور کائنات گروہ یہ سب اس طرف گئے ہیں کہ انہیں آزاد نہیں ہوتا یہاں ایک چیز ہے وہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کسی نے یہ مسئلہ ہمارے پاس بھیجا تو اس کا جواب لکھا ہے بس اس کو پڑھ کے سنا سوال یہ تھا کہ انہوں نے لکھا کہ دنیا میں بے شمار ایسے بچے ہوتے ہیں جو سترہ اٹھارہ سال کی عمر میں بالغ ہوتے ہی کسی بیماری سے مر جاتے ہیں اور اسلام کی دعوت ایسے بچوں تک ان کی اپنی مادری زبان میں نہیں پہنچی ہوتی تو کیا ہماری شریعت اسلام کے مطابق یہ بچے کافر ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے یہ پہلی بات کہ وہ افراد اس دنیا میں جنگل میں پیدا ہوئے دنیا کے کسی بھی خطے میں پیدا ہوئے اور اسلام کی دعوت انہیں ان کی زبان میں نہیں پہنچی تو کیا یہ لوگ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے دوسری بات یا پھر وہ لوگ جو علیہ السلام کے بعد اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کے زمانے میں جس کی مدت تقریباً چھ سو سال بنتی ہے پیدا ہوئے اور مر گئے اور شریعت اسلامیہ کا صحیح پیغام تک نہیں پہنچا تھا تو کیا یہ تمام افراد کے کافر اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے ان تینوں قسم کے افراد کے لیے شریعت کا جو بھی حکم ہو واقعی جواب یہ لکھا ہے کہ آپ نے جن تین قسم کے افراد کا حکم دریافت فرمایا ان کے بارے میں بنیادی سوال اتنا سا بنتا ہے کہ جن افراد کو اس دنیا میں اسلام کا پیغام ان کی اپنی زبان میں نہیں پہنچا وہ جہنم میں جائیں گے یا نہیں یہ ہے کہ اس معاملے میں علمائے متقلین اختلاف ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ علماء میں اور متلم مشاعت عراق کا موقف یہ ہے کہ دنیا میں ہر و بالغ مرد و عورت کو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہونی چاہیے کیونکہ محض یہ جاننا کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا کوئی تو ہے اور مجھے بھی ذات نے پیدا کیا ہے اور وہ میرا مالک ہے اتنی سی بات کے لیے نبوت اور رسالت کے پیغام کی ضرورت نہیں بلکہ تنہا محض عقل بھی اتنی بات کی رہنمائی کے لیے انہیں معرفت اداریہ کے اس ادنے در ادنا درجے تک رسائی ہونا ضروری اور جس شخص کو بھی اتنی معرفت حاصل ہوگی اسے قیامت میں عذاب نہیں ہوگا اور حقوقات بھی اس کے نہیں ہوگا جبکہ امام ابو الحسن اشری علماء متکلمین عشاعرہ اور بہت سے حنفی مشاعر رحمہ اللہ کا فتویٰ یہ ہے کہ دنیا میں جس عاقل و بالغ و عورت کو حضرات انبیاء علیہ السلام کی دعوت ان کی اپنی زبان میں نہیں پہنچی تو کہیں کے بھی رہنے والیوں انہیں قیامت میں عذاب نہیں کیا جائے کیونکہ معرفت خدا بندی کی بنیاد محض عقل قرار نہیں کی جا سکتی حضرات انبیاء السلام کی دعوت اور ان کے پیغام کے پہنچنے کے بعد ہی کسی سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ تم شریعت پر عمل کرو اور ثواب اور عذاب کا فیصلہ اس انبیاء علیہ السلام کی دعوت اس کی اپنی زبان میں پہنچنے کے بعد ہی کیا جا سکتا ہے البتہ یہ دونوں اس بات پر متفق ہیں پہلا گروہ اور دوسرا گروہ کہ جو شخص تمام عمر دیوانہ رہا اور وہ بچے جو بلو سے قبل انتقال کر کے انہیں آزاد نہیں ہو ملا قادی رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے پر تفصیل سے روشنی ڈالی کیسے امام اعظم غنیفر رحمۃ اللہ کتاب کے اکبر کی شرح میں اچھا ملا رکاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ انسانی عقل ہی ایمان کو ضروری قرار دیتی امام حافظ شہید رحمۃ اللہ نے یہ فرمایا امام حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہ پہچاننا کسی آدمی کے لیے درست کیونکہ جب آسمان اور زمین کو دیکھتا ہے اپنی پیدائش پر غور کرتا ہے تو یہ بڑی ذرائع اللہ کے جاننے کے لیے کافی ہیں اور اس دعوے کی تعریف قرآن سے بھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کافروں کی طرف بھیجے گئے اور نبیوں نے ان سے کہا کہ اللہ کے ہونے میں کیا شبہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا قالت رسلوں اب اللہ شخص استعمال واقعات اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر ان کافروں سے دریافت کرو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے بنایا ہے تو وہ جواب دیں گے اللہ نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ اس نام پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی عیسائی بناتے ہیں تو یہ تمام عقلی درائل اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ اللہ کو پہچاننے کے لیے عقل کافی ہے خیال میں آ رہی ہے یہ بات اچھا امام حاکم نے کہا کہ ہمارے حنفی میں شاید حسنت الجماعت اللہ کا فتویٰ یہ ہے کہ حتیٰ کے وہ منصور اللہ نے فرمایا کہ بچہ جب باشعور ہو جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اسے اللہ کی مارکت حاصل ہو عراق کے بہت سے شاید کا یہ فتویٰ اور ہمارے بہت سے حنفی مشاعر کا فتویٰ اس فتوے کے خلاف بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن تین افراد کو شریعت کی پابندی سے الگ قرار دیا ان میں ایک بچہ دیا کہ جب تک بچہ حالی نہ ہو جائے شریعت کی پابندیاں اس پہ لاگو نہیں ہوں یہ ساری بحث اچھا بات سنتی فکا جو ایمان عقل کی بنیاد پر قائم ہے اور اور حنفی کو کہا کہ دلائل کا کے اختلاف ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو عمر بھر چھوٹی پہاڑ کی چوٹی پر رہے اور ان تک کسی نبی علیہ السلام کا پیغام نہیں پہنچا تو اس دوسرے گروہ کے نزدیک انہیں جہنم کا عذاب نہیں ہوگا کیونکہ وہ ایمان لانے کے مطلب نہیں یہ تو تھی وہ چیز جو ہے اب ہنکی کو کہا ہم نے کہ وہ جو ان کے عذاب کے قائل نہیں ہیں ان میں سے نفیوں میں سے ایک حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت مجدد رحمۃ اللہ کی یہ تحریر ہے حضرت فرماتے ہیں شکر نعمت ارسال رسول علیہ السلام وسلام کے خدام زبان وجہ ابودا شبت اللہ تعالیٰ کی نے جو انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے تو اس کے اس انعام کا کس زبان سے شکر ادا کریں اور کس طرح خدا کے عادی کا شکر ادا کیا جائے اور کون سی ایسی نیکی کریں کہ اس شکر کا حق ادا ہو کہ اگر انبیاء علیہ والسلام کو خدا نہ بھیجتا تو ہم کم عقل لوگوں کو خدا کی توحید کا پتا کیسے چلتا یونان کے قدیم فلسفی اپنی تمام تر عقل کے باوجود اللہ کو نہ پا سکے اور فلسفیوں نے اس کا رد کیا کہ اس کائنات میں کوئی ہے تو دیکھو جب تک عقل کو نبوت کا دور نہ پہنچے تو محض عقل اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے بیکار ہے یہ سب جدید رحمت تھے ان کا بھی مطلب وہی ہو تو نقشہ کیا بنا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہونے اس کی وادانیت کے لیے محض عقل کافی ہے ایک گروہ یہ ہے دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں یہ بات کافی نہیں ہے عشاعرہ کہا کا مطلب یہ ہو گیا تو یہ عشاعرہ کا مطلب جو ہے اس پہ جو ہنسی جو اس طرف گئے ہیں ان کے لیے بڑی آسانی کی بات وہ کہتے ہیں یہ لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے جس آدمی کو نبوت کا پیغام اس کی اصلی زبان میں نہیں پہنچا حسط مجدد رحمت اللہ علیہ کا بھی مسئلہ یہ اور وہ کہتے ہیں کہ وہ جہنم میں نہیں جائیں گے اور پھر آخر پہ جو لکھتا ہے وہ یہ کہ صرف ایک علمی بات ہے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے بڑی سخت تنقید کی ہے ماں پہ باقی لڑکیوں پہ اور کہا ہے کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آخر انہوں نے کہاں سے عقل کو میں عقل کو صرف عقل کو کافی سمجھ دیا اور ان کی عبارت یہ ہے فیاد شہری ماتا تھا ماتوری دیا کاش مجھے سمجھ آتی مجھے پتا چلتا کہ ہمارے معصوریتی حضرات نے عقل کو جو کافی سمجھا ہے وجود استانے جیسے اللہ تعالیٰ کے ہونے کا اور اللہ کی توحید کا سبحان ہو اللہ پاک ہے وہ کشپ ہوا شاہ کل جگل اور انہوں نے پہاڑ کی چوٹی پر پیدا ہونے والے کو بھی کہا ہے کہ اسے خدا کی مارکت حاصل ہونی چاہیے مجھے بھی سمجھ آتی ان ماتگیتوں کو کیا ہوگی اور یہ کہتے ہیں کہ اگر صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نہ پہنچی ہو وہ حکم ہو اور جنہوں نے یہ فتوا بھی دیا ہے بے تک پھر نظر ہی کہ ان دونوں کے معاملے میں غور کو چھوڑا جائے کہ کفری ہی وہ قلود ہی کنار اس کے کفر کی وجہ سے کہ وہ کافر بھی ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا وہ نہ ملا ہم اور ہم لوگ یہ ان کی بات نہیں سمجھ سکتے یہ فتوا انہوں نے کیوں دیا ہے بالکفرے بل قلود کنار کفر کا فتوا ہمیشہ ہمیشہ جہنمی ہونے کا فتوا تو اسی وقت سمجھ میں آتا ہے باب البلاغ البین جب انبیاء علیہ السلام کی تعلیم واضح طور پر پہنچ جائے پھر کہنا چاہیے کہ اب اس نے انکار کیا ہے لہٰذا یہ قافلہ جہنم میں رہے گا بس جدید علیہ اس بات کو نہیں مانے پھر آخر پہ ایک خط ہم نے حضرت تھوڑا سا اور نقل کیا ہے حضرت کے جو بیٹے تھے خواجہ سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ حضرت سے یہ بات پوچھتے رہے تو حضرت نے لکھا ہے کہ میں ایک عرصے تک تمہارے اس سوال پر غور کرتا رہا لیکن یہ جو حضرت نے اب لکھا ہے نا یہ کوئی شرعی چیز نہیں ہے حضرت اپنا کشک ہے کوئی مانے تو بہت اچھا ہے نہ مانے کوئی ایسی بات نہیں حضرت نے فرمایا کہ منکش صاحب مجھے یہ بتایا گیا کہ دیکھو باتیں دو ہیں یا تو جنت ہے اور یا جہنم ہے درمیان میں تو کوئی جگہ ہے نہیں تو مجھے یہ بتایا گیا لیکن جماعت نہ در رہی مخلط خان کو انہیں نہ ہمیشہ جنت میں رکھا جائے گا اور نہ دولت میں بلکہ انہیں پیدا کیا جائے گا اور آخرت میں ان کا حساب دنیا اعتبار سے دیا جائے گا حقوق العباد میں اور حقوق العباد کے بعد انہیں مٹی میں ملا دیا جائے گا اس مسئلے کا حل کہ جنت میں جائیں گے یا نہیں یہ جو دوسرا گروہ ہے نا یہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے اچھا جی جہنم میں نہیں جائیں گے تو پھر کیا ہوگا اس پہ تین آرا ابن عربی رحمت اللہ ہے تو پکیا میں ایک رائے ظاہر کیا مگر ایسے ہی ہے نے لکھا ہے کہ اس دن کی آمد کے دن ایک ندی کو کھڑا کیا جائے گا اور خدا کہے گا اس سے مان تو جو مانے گا وہ جنتی جو نہیں مانے گا وہ جنتی لیکن مجدد رحمۃ اللہ نے اعتراض کیا ہے حضرت کہتے ہیں وہ قیامت کا دن وہ لوگوں کو امال کی جزا دینے کے لیے ہے وہ کوئی عمل کا کرنی تھوڑی ہے اس لیے ہم یہ بات مان دیں دوسری رائے یہ آ گئی کہ انہیں جنت میں بھیج دیا جائے گا کیونکہ خدا جنت کو پر کرنے کے لیے مخلوق پیدا کرے گا جنت تو قابل رہ جائے گی تو جو پیدا کرے گا اللہ مجھے یہ بھی جنت میں ساتھ چلے جائیں گے تیسری رائے سے مجدد رحمۃ اللہ کہتے ہیں مجھے یہ عالم کشف میں بتایا گیا کہ یہ سب لوگ مٹی میں مل جائیں گے تو یہ تیسری حضرت کی رائے تھی لیکن عالم کشف کی رائے ہے اس بات کو آگے اچھا ہوتا رحمۃ اللہ بیان کر رہے ہیں مگر یہ خیال رہے کہ آناب کا پورا مطلب پورا ایک گروہ اور اس کے ساتھ ساتھ عشاعرہ بہت سارے کے سارے اس طرف ہیں ان لوگوں کو جہنم کا عذاب نہیں ہوگا کیونکہ صحیح دعوت ہم تک نہیں